فرمایا اے ابل سا تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کے لیے سجدہ کرے جسے میں نے اپنی ہاتھوں سے بنا آ تجھے غرور آ گیا آ تو تھا ہی مغروروں میں